دیکھتے ہیں اسپیڈ جو ہے ہم نٹ کیا شاید سلو ہے شاید ایز یوزل جی سبق ہمارا تھا کل سبق نہیں کل سبق نہیں اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شاید سفر میں تھا میں پہنچ گیا تھا لیکن یہ تھا کہ میں سامان میں اتار رہا تھا جس کی وجہ سے سبق نہیں لے سکا تھا پھر جی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے میں ان شاء اللہ بس ہم یہ جو ساتھی ہیں ان کو بتا دیں فصل نمبر گیارہ اس میں اعلیٰ ان شاء اللہ ہمارا پہلا حصہ آج ختم ہو جائے گا علم الصرف کا پہلا حصہ فصل نمبر گیارہ یعنی علم الصرف اولین کے ولین سے پہلا حصہ ان شاء اللہ آج ہم مکمل کرنے لگے ہیں فصل نمبر گیارہ اس میں اعلیٰ اعلیٰ آپ سمجھتے ہیں یعنی یا کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جاتا ہے کوئی ٹول یعنی آلہ ٹول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جو لفظ کسی اوزار یعنی کام کرنے کی چیز کا نام ہو اسے اس میں آلہ کہتے ہیں اس میں آلہ کہتے ہیں جو یعنی کسی ٹول کے اوپر بولا جاتا ہے وہ کیا ہوگا کسی اوزار ٹول کے اوپر یعنی کام کرنے والی چیز کے نام ہو اس کو اس میں آلہ کہتے ہیں اس کی گردان کیسے ہوگی آپ نے یوں یاد کرنا ہے خاص طور پہ احتیاط سے یاد کرنی ہے جس طرح میں پڑھوں اسی طرح ہی آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے طرح یعنی واحد جمع یوں اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آنا بلکہ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے لائن وائز جانا ہے رو وائز جانا ہے کالم وائز نہیں آنا یعنی اوپر سے نیچے نہیں آنا بلکہ واحد تسنیاں جمع یعنی فلون فلانے مفا دوبارہ سنیے مف الفا نہیں پڑھ کرنا مفا پڑھنا ہے کیا اچھا؟ مفا پھر آگے الاطان مفا الطان مفا مساعیلو یہ بھی مساعیلو ہے مساعیل نہیں پڑھنا اس کو الاطان مفا الطان مساعیلو مفالان مثالان مساعیلو یہ بھی مساعیلو ہے مساعل نہیں پڑھنا اس کو ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے یہ مثال مفلت مفلطان مفائل مفال مفالان ہاں مفائل یا ہے مثالانے ہاں والوں یا نہیں ہے باقی نیچے والوں میں یا آئے گی نیچے مفائل مفائل مفائل اور مفائل تو یہ مثال ایک آلہ کام کرنے کا دو آلے کام کرنے کے سب آلے کام کرنے کے سیکنڈ والے میں یا ہاں مثال مف الطان مفا اس میں بھی اس میں بھی یا ہے سیکنڈ والے کے اندر بھی مفایلو میلا نے مفا عیلو اور مثالان یا ہے صرف پہلے والے میں یا نہیں آئے گی مثال الفلا نے مفا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا بس وہ بک میں اگر نہیں ہے تو گڑبڑ ہے پھر اگر بک میں نہیں ہے تو وہ گڑبڑ ہے پھر ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ ہونی چاہیے مثال مثلاً مفائے مصرب مصربان مصارف مصرب مصربان مصارف مصربان ایک منٹ ایک منٹ ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں میں دیکھ لوں ایسے اس کو یہ آپ نے چیک کیا مجھے بتا دیا مجربان مزار مجربان مزار مزار مزار مزار مزار مزار ایک ایک ایک منٹ منٹ منٹ ٹھہر جائیں ذرا میں دیکھ لوں دوسری بک سے بھی دیکھ لیتا ہوں جی اچھا جی اچھا جی یہ دیکھ لیں ذرا یہ ٹھیک ہے وہ آپ کی آن لائن بک میں ٹھیک ہے مسئلہ آن لائن بک میں ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے میرے پاس تو گڑبڑ ہے میرے پاس گڑبڑ تھی اس بک کے اندر مفل مفلان مفا یعنی پہلے والا بھی مفا ہے می مفلتان فلطان مفا یہ بھی جو ہے مفا ہوئی ہے سیکنڈ والا بھی مفا ہوئی ہے یہ یا نہیں ہے سیکنڈ میں یا نہیں ہے اگر آن لائن کے اندر نہیں دی تو اچھی ٹھیک دی ہوئی ہے اور مفال مفالان فلان مفا یہ اس کے اندر یا آئے گی ٹھیک ہے سیکنڈ والی کے اندر یا نہیں ہونی چاہیے مصرا مصربان مزاربو بانو مصربان مزاربو بانے مصربتان مزاربو پھر اس طرح آئے گا میری تھوڑی سی گردان ذرا چینج ہے ہماری تو وہ اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا شک پڑ گیا اس کے اندر ہم ہم جو کرتے ہیں اس میں تصویر کا سیکھا بھی کرتے ہیں مصربن مصربان بانے مزارو مصربتن مصربتان مزار مزرا بتانے تصویر بھی نکالتے ہیں مصرابُن مزارب نے تو اس لیے یہ اس میں نہیں آئے گی مفلطان مفا سیکنڈ والی میں یا نہیں آئے گی سیکنڈ والی میں یا نہیں آئے گی مفا آئی سیکنڈ والے میں یا نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے تھرڈ والے کے اندر آئے گی یا جو ہے تھرڈ والے میں یا آئے گی نہیں سمجھتا میرے پاس ایک چھاپا ہے وہ بڑا اچھا وہ ہے لیکن گڑبڑ ادھر آ گئی اور میں اس بغیر اس کے جب آپ نے مجھے بولا تو میں اس سے وہ گردان اپنی مصر مصر ابان مزار میں کر رہا تھا مجھے تھوڑا شک پڑ رہا تھا شاید ہو سکتا ہے میں غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے ہم میں فلاں مفا علو میں فلطن میں فلطان مفا علو مثال مفالان مفا ٹھیک ہے لیکن اندر جان نہیں ہونی چاہیے میرے پاس چھاپے کے اندر ہے آپ لوگوں کے پاس اگر ہے تو اس میں مفا یا مفا میننگ ایک ہی ہیں یہ ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے یا آگے جا کے پڑھیں گے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پہ آپ نے تنوین نہیں پڑھنی ہے آپ نے اس پہ کیا پڑھنا ہے ہی پڑھنا ہے تنوین نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آگے کیوں ہوتا ہے لیکن یہ معنی ایک ہی ہے مفا ٹھیک ہے نا یہ مثال مثلان میں مثالت مثلان مفائل مثال فالاتون فلان تو یہ انشاءاللہ شاء چیزیں آئیں گی انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں ہاں، مکواتن مکواتن کہتے ہیں استری کو مکواتن استری کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ استری کو کہا جاتا ہے اس آلے استری بھی جو ہے نا ایک ہوا ہے اور بھی آئیں گے انشاءاللہ آگے بھی قاعدہ اس میں اعلیٰ مزار معروف سے اس طرح بنتا ہے اس میں اعلیٰ مزار معروف سے اس طرح بنتا ہے نمبر ایک علامت مزار دور کر کے میم مقصور لگا دو وائس اوکے وائس اوکے جی علامت مزارے کو دور کر کے یعنی یا کو دور کر کے مین مقصور لگا دو اور کلمے کو صبر دے دو اگر صبر نہ ہو تو آخری اور اچھا جی اور آخری اور تنمیم بڑھا دو ٹھیک ہے پہلے دیکھیں کیسے بنا علم کیسے بنا بھائی کیا تھا یف تھا مس علم کیسے بنا یف آپ نے کیا کیا یا کو ختم کر دیا یا کو ختم کیا اس کی جگہ میں مقصور لگانا ہے کیا لگانا ہے میں مقصود اس میں ضرف میں کیا لگا ہوا تھا اس میں ضرف میں تھا مکتو میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ بھائی آج ہم پرسوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی ہم آج نہیں پڑھتے کیا اس میں اعلیٰ نہیں پڑھتے کیونکہ دونوں ملتے جلتے ہوں گے اس میں ضرف اور اس میں اعلیٰ آپ کو پریشانی ہوگی تو اس میں ضرف میں آپ نے می میں مکتو لگایا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا کیا بتا دیا مجھے میں مائک میرے قریب ہے السلام علیکم اوکے معذرت بس پتہ نہیں چلا آپ کو خود ہی جو ہے یہ جو ہے وہ تو بات چل رہی تھی کہ بنے گا کیسے کا ہے لیکن بنتا بنتا مزارے سے ہے کیا اس میں آلہ لیکن بنے گا کس سے مزارے سے آپ کیا کریں گے آپ یا فالو تھا آپ یا کو حذف کر کے میم مقصور لگائیں گے تھا میم مفتو لگایا تھا تو ضرف اور اس میں اعلیٰ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ضرف کے اندر میم کیا آتا ہے ضرف کے اندر میم مستور آتی مقصور آتا ہے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ گانا ہے کلمے کو این کلمے کو دیکھتے تھے یہاں پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ این کلمے کو ہمیشہ زبر ہی دینی ہے این کلمے کو زبر ہی دینی ہے اور آخر میں تنوین بڑھا دینی ہے تو یا فالو سے کیا بن جائے گا میں فالون یا فالو سے بنے میں فالون ٹھیک ہے جی یا فالو سے ہو جائے گا مس فال بنا وائس اوکے جی دوسرا کیسے بنے گا مس فالاتون میں کیسا بنے گا مس فالاتون کے آخر میں تا گول تا بن جائے گا مس فالاتون مس فالاتون بن جائے گا نمبر تین اب آپ نے کیا کرنا ہے نمبر تین یہ کہ علامت مظاہرے کی جگہ میم مقصور لگا کر این کلمے کے بعد الف زیادہ کرو مثال کیسے مثال مفائلو کیسے بنا مفائلو کیسے بنا کتنے سے مظاہرے کی سب زیادہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر تین کے علامت مظاہرے کی مقصور لگا کر عین کلمے کے بعد الف زیادہ کرو اور آخر میں تنوین کا اضافہ کرو جیسے کہ دیکھیں یز ریبو ہے یز ریبو میں آپ کیا کریں گے یا کو آپ ختم کریں گے یا کو یا کو ختم کرنے کے بعد میم مقصور لگائیں گے اور عین کلمے کو زبر دیں گے عین کلمے کو زبر دیں گے یہ تو پہلی والی صورت بن رہی ہے تو اور آخر میں تنوین بڑھائیں گے تو یز ریبو سے کیا بنے گا مزرابن دوسری صورت میں کیا کریں گے میم یا کلمے کو دور میم مقصود لگائیں گے این کلمے کو زبر دیں گے اور آخر میں تا گول یعنی گول تا بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا میزرابا گول تا بڑھائیں گے تو کیا بنے گا میزرابا اور تیسری صورت میں کیا کریں گے کہ این کلمے کو کسرا دیں گے اور نہیں میم کو کسرا دیں گے اور این کلمے تو کیا بن جائے گا مزرابن مزرابن مفالن فعال مصرابن اور مفائل مفائل اور مفائل وہ پھر ہم کیا کرتے تھے کہ این کلمے کے بعد یا بڑھا دیتے تھے مفائل کہ کے یعنی این کلمے کا الف اور پھر آخر میں پھر عین اور جو ہے وہ پھر یا بڑھائیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے جی تو وہ جو ہے یہ تیسری صورت میں کیا ہو جائے گا مصراب مفال بنے گا این کلمے کے بعد الف بن جائے گا اور پھر اس طرح یہاں بناتے جائیں گے مفال مفالان مفائل یہ بنیں گے اب آگے نظم تین سیگے اس میں آلہ کے تو جان مف مفالتن مف مفالن مان اس میں اعلیٰ میں بھی مثل اس میں شرط ہے یہ ماضی کے ہوں تین حرف ماضی کے تین حرف ہوں گے تو اس میں آلہ آئے گا اگر ماضی کے تین حرفوں سے زائد ہوگا تو پھر اس میں اعلیٰ نہیں آئے گا ٹھیک ہے ماضی کے ماضی کے پہلے سیگے کے تین حرفوں ماضی کے پہلے سیگے کے تین حرف ہوں گے تو اس میں اعلیٰ ورنہ اس میں اعلیٰ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب بھائی پھر کیا ہوگا اگر تین سے زائد آئیں گے اس کے لیے انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے علم سیگا علم سیگا پڑھیں گے تو وہاں پہ وہ قاعدہ بتاتے ہیں کہ بالا نہیں آتا تو اس کا آلہ کا سیگا کیسے بنایا جاتا ہے وہ علم السیگا سیگا میں انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے گھر ہو ماضی تین حرفی کے سوا اس میں اعلیٰ کا نہ سیگا آئے گا یعنی تین حرفی کے سوا ہوگا تو اس میں آلہ کا سیگا نہیں آئے گا میں کہتا ہوں آئے گا لیکن اس طرح نہیں آئے گا جیسے یہ سیگے آئے ہیں اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا ایسے نہیں آئے گا وہ اب دیکھیں سوالات کو دیکھ لیں مصربن مفتاحن مکرازن سے اس میں آلہ کی گردان کرو ذرا دیکھیں مصربن مصربن مصربان مساربو مصرابن مصربان مفعل مصرابُن مصربان مصارب مصربت مصربتان مصارب مصراب مصرابُن مصرابان پھر دوبارہ سنیے مصرابُن مصرابان مزارب مصربت مصربتان مزارب مصراب مصرابن مصرابان مزاریبو مفتاح صرف میں اللہ کی گزان مفتاح کہتے ہیں چابی کو مفتاح ٹھیک ہے چابی کے لیے اس میں آلہ ہے اس میں آلہ ہے نا چابی تالے کو کھولنے کا آلہ تالے کو کھولنے کا آلہ تو کیا کہتے ہیں مستاحن تو وہ کس وزن کے اوپر ہے وہ مفعن کے وزن پر ہے مستاحن مفعن مستاح مفال مستاہن مستاحان مفاتی ہو مفاتی ہو ٹھیک ہے مفاتی ہو مفاتی ہو یہ آ جائے گا مکھراظن مکرازن کہتے ہیں کینچی کو کاٹنے کا آلہ مکراجن کینچی کا ٹھیک ہے نا کاٹنے کا آلہ مکراس ٹھیک ہے تو مکراس کیا ہے کاٹنے کا آلہ تو مکرازن مکرازان مکاریز یہ تیسرا دیا ہوا ہے ہاں وہ نہیں آئیں گے وہ نہیں آئیں گے بس وہ اس طرح دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک سیگا لازمی نہیں ہوتا کہ وہ آتا ہی آتا ہے یہ اوزان زیادہ تر یہی والے ہوتے ہیں مفتاحن ٹھیک ہے نا چابی کے لیے مفتاح کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے یعنی مفتاح مفاتی ہو جمع اس کی آتی مصباح مصباح کہتے ہیں کہ جی جو چراغ ہوتا ہے مصباح المصباح ہاں جو آتا ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے مصباح ٹھیک ہے تو مصباح کسے کہتے ہیں یعنی چراغ جو ہے تو مصباح یہی آ جائے گا مصباح مسابی اس کی جمع آتی ہے مشکات المسابی مشکات المسابی یہ ساتویں درجے میں جو پڑی جاتی ہے مشکات اس کا نام پورا جو ہے اب آ گیا جی مس ماؤن مس ماؤن مس ماؤن نہیں نہیں وہ آپ نے یاد نہیں کرنی اس لیے کیا کیا جاتا ہے کہ سارے سیگے آپ کو بتا دیے جاتے ہیں سارے سیگے آپ کو بتا دیے جاتے ہیں یہ لازمی نہیں ہوتا کہ کون سا سیگا آئے گا بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اوزان کون کون سے ہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اوزان کون کون سے ہیں اگر اوزان آپ کو آتے ہیں تو بس وہ پھر خود بہت آسان سے پڑھتے پڑھتے سمجھ آنے لگ پڑتی ہے لیکن آپ کریں گے اس طرح ہی اگر آپ سے میں کہتا ہوں بھائی گردان کرو تو آپ پہلے مکرازن ہے تو آپ کہیں گے مکرازن مکرازان مکارزو مکاری مکرا مکاریز مکارزو مکرازن مکرازان مکرا یوں کریں گے یعنی گردان لیکن انہوں نے پہلے سے دیا ہوا ہے تو آپ پہلے سے اس کی بس کو کر دیں مسماؤن مسماؤن مسمان مسامیو مسماؤن مسمان مسامیو مسماتن میو مسامیو مسما مسمان مسامیو یعنی مسما مسما نے یعنی یہ دیکھیں پہلے انہوں نے وزن ہی ناصروں کا دیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے ہاں، مناسرو یعنی یہ کون سا وزن ہے مناسرو یہی تو منسر ان منسران مناسرات منسرا تان من منساران مناسرو ٹھیک ہے مفاتی وہی آ نا مفاتی مستاہ مستحان مفاتی ہو مستاحت مستحتان تان ہو مستاح مستحان مفاتی ہو یہ آ جائے گا یہ سارے سارے اب اس کے معنی بتائیں مس ماؤن مناسر مفاتیحوں کے معنی بتاؤ مسما سننے کا آلہ مسما سننے کا آلہ سمیا سے ہے نا مسما مسما کہتے ہیں سننے سے رو مناسر مدد کرنے کا آلہ نسارا کا مطلب ہوتا ہے مدد تو مناسر مدد کرنے کے آلے مناسب جمع کا سیکھے نا مدد کرنے کے آلے مفاتیح چابیاں مفاتی کا معنی کیا ہوگا چابیاں اب آ گیا تیسرا ان کے عربی ان کی عربی بناؤ دو آلے سننے کے سننے کا آلہ کیا ہوتا ہے مسما مسما کیا ہوتا ہے سننے کا آلہ تو اب دو آلے کیا ہوں گے تو کیا بنے گا کیا ہوگا تسنیا کا سیگا ہاں مسما تسنیا کیسے آئے گا دو آلے سننے کے مسمان سب آلے مارنے کے سب آلے مارنے کے مصرابن ہوتا ہے مارنے کا آلہ مصرب مارنے کا آلہ مصرابُن مارنے کا آلہ تو سب آلے مارنے کے تو کیا آئے گا ہاں مزاربو مزاریبو یا مزاریبو مزاریبو یا مزاریبو تیسرا والا جو ہے مزاریبو یا مزاریبو سب آلے مار ہو جائے گا جی ہو جائے گا چلے جی الحمد ہمارا علم صرف کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا پہلا حصہ اب ولین میں سے ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کتنا یاد کرتے ہیں اب آپ کے اوپر ہے نہیں نہیں مار ہاں مارنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے دیکھیں مفا لو ضرف کے اندر بھی تھا جگہ یا وقت بھی ہو سکتا ہے ضرف کا سیگا بھی ہے مفاہلو جگہ یا وقت کے معنی میں بھی ہیں اور آنے کے معنی میں بھی ہیں ٹھیک ہے نا مف فلون مفائلو اور مساحلو اور مفائلو فالون و فلانو دونوں وزن ایک ہی ہے مفا ایک ہی ہے ضرف کے اندر بھی آتا ہے اور اس میں اعلیٰ میں بھی آتا ہے پہچانیں گے کیسے اس سینٹینس کے اندر جب آ رہا ہوگا تو خود بخود پہچانیں گے کہ یہاں پہ آلے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا جو ہے ادھر وہ ہے یہ کی ضبط کے لیے استعمال یہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا اب آپ لوگوں نے جلد سے جلد وہ کرنا ہے یہ سنانی ہے ساری کیونکہ اب آگے اگلی ساری اسی کی بنیاد کے اوپر آگے آپ دیکھیں علم علم صرف حصہ حصہ دوم دوم جو جو جو ہے ہے ہے ٹھیک تو وہ وہ پورا کا پورا اس میں سے آئے گا نہیں ہوتی کوئی مشکل نہیں ہوتی کوئی مشکل نہیں ہوتی یہ تو ابھی آپ ایک وہ ہے نا یہ ایسے ہی وہ وہ ہے آپ کا ہم کیوں پڑھا رہے ہیں سرتناب کیوں پڑھا رہے ہیں یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں فائدہ بھائی جب اعراب نہیں لگے ہوئے ہوتے اگر پھر جتنے لوگ کہتے ہیں نا ہم سمجھ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں پھر ان کا پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کتنے سمجھنے والے ہیں ناف اگر آتی ہے تو پھر آپ خود بخود وہ کریں گے کہ یہاں پر یہ جو ایک سیگا استعمال ہوا اس کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں مختلف طریقے سے یہ کس طرح استعمال کر سکتا ہے تو آپ فوراً پہچانیں گے کہ یہاں پر کیا آنا چاہیے پڑھنے کے اندر ایسا ایسا ہوتا ہے ایک دم نہیں ہوتا ایک دم نہیں ہوتا ہم بھی جب پہلے سال میں تھے ہم یہی کہتے تھے یہ پڑھتے کیسے تیزی سے عربی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں عربی عبارت جب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ سننا کریں جب اب آتے بھی ہیں اسلاق فاہم قرآن کے اوپر بھی سبق چلتے ہیں دور حدیث کے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جامع شفیہ کی ویب سائٹ کی جامع شفیہ کے اس پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں روم کے اندر تو پہلے جب ہم سنتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسے پڑھتے ہیں اتنی تیزی سے پھر جب خود پڑھنا شروع کیا اللہ کے وجہ سے خود بھی پڑھتے تھے بغیر ایراب کے جو ہوتے تھے وہ پڑھی جا رہے ہوتے تھے تو ہو جاتا ہے لیکن سچنا امپورٹنٹ چیز ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کی بنیاد ہے یہ بنیاد ہے اگر بنیاد ٹھیک ہے پھر آگے کوئی مشکل نہیں ہے اس لیے میں آپ پہ زور دیتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کر کے ان چیزوں پہ محنت کر لیں ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے اگر آپ نے یہ محنت کر لی اور اگر محنت نہ کی کچھ نہ آیا تو ساری زندگی بدوائیں دیتے رہیں گے کہ جی یہ کیا کوئی ہمیں کوئی سمجھایا ہی نہیں تھا اس وقت بات ہی نہیں کی تھی اس لیے میں بار بار زیادہ ترغیب ہی زور ہوتا ہے آپ کے اوپر سبق میرا کم ہوتا ہے ترغیب زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو عربی عبارت پڑھتے ہوئے انتہائی کانپتے تھے کہ پڑھتے ہوئے استاد نے اگر کسی کو بتا دیا تو وہ ایک لائن عربی کی نہیں پڑھ سکتے تھے ایک لائن دور حدیث میں پہنچ کے بھی ایک لائن بھی مکراز ان کا مطلب ہوتا ہے کینچی مکراز کینچی کو کہتے ہیں عربی کے اندر مکراس کینچی ٹھیک ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا کہ جی۔ چلیں بس ٹھیک ہے آج اتنا ہی آپ لوگوں کا وہ بھی ہے بس اس کو آپ یاد کریں باقی اب ہمارا سبق ہوگا کل تو وہ ہے ہے کانفرنس تو اب اب پرسوں ہمارا ہوگا منڈے کو سبق منڈے کو سبق ہوگا اور آپ لوگوں نے سبق یہ سارے پیچھے وغیرہ سن لیں جتنے بھی موجود ہیں ٹھیک ہے علم کیا ہے مولانا مشتاق احمد صاحب کی لنک بھیج دیں یہاں پر لنک بھیج دیں ادھر روم کے اندر ذرا پیسٹ کر دیں لنک کو لنک پیش کر لیں تاکہ جو ہے وہ کر لیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں پھر ان شاء اللہ حصہ دگو میں ان شاء اللہ پڑھ کے اور ساتھ ساتھ پھر آگے آپ کا شروع کرنا ہے بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں اجرا آپ کا میں شروع کروں منڈے سے جو ہے نا پہلے حصے کا جو ہے تھوڑا سا کچھ اجرا وغیرہ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سب آپ کو پتہ چلے کہ واقعی یاد کرنا کتنا ضروری ہے منڈے سے انشاءاللہ شاء کرتے ہیں ہم اجرا شروع کریں گے ٹھیک ہے جی چلیں جی بس ٹھیک ہے آج آپ لوگ پھر وہ اس میں جائیں تو ان شاء منڈے کو ہماری کلاس ہوگی منڈے کو کل تو کانفرنس ہے انشاءاللہ منڈے کو چلیے پھر السلام علیکم اللہ فری ہے